السلام علیکم فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا چھتیسواں لیکچر آج کے لیکچر سے ہم لمیٹڈ کمپنیز کے بارے میں گفتگو شروع کریں گے آپ کو یاد ہے کہ جی کچھ عرصہ پہلے ایک لیکچر میں ہم ہم نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے قانون کے حساب سے پارٹنرشپ میں پارٹنرز کی تعداد جو ہے وہ ایک خاص نمبر آف پارٹنرز تک موجود ہے اور وہ لمٹ جو ہے وہ حد جو ہے وہ بیس کی ہے یعنی بیس سے زیادہ اشخاص جو ہیں وہ کسی بھی پارٹنرشپ میں پارٹنر نہیں بن سکتے ایکسپشن اس رول سے ہے اور وہ پروفیشنل فرمز یعنی فرمز آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وغیرہ جو ہیں ان کے لیے کی گئی ہے لہذا اگر ایک ایسا کاروبار کرنا ہے جس میں سرمایہ کی ضرورت اتنی ہے کہ وہ بیس اشخاص مل کے بھی وہ سرمایہ جو ہے وہ اس میں پورا نہیں کر سکتے یا اس کا آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے کاروبار کرنے کا کہ اس کو اس حد تک over a period of time اس پہ وسعت پیدا کی جائے گی کہ جس کے لیے ہر وقت مزید پیسے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو لمیٹڈ کمپنیز یا کمپنی بنانے کا خیال جو ہے یا مشورہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سا بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم کمپنی اس لیے بنا لیتے ہیں کیونکہ اس میں ایک جو کانسیپٹ لمیٹڈ لائبلٹی کا ہے وہ موجود پارٹنرشپ میں تمام پارٹنر انفرادی اور اجتماعی طور پہ پارٹنرشپ کے تمام لائبلٹیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں پروپرائٹر شپ میں سول پروپرائٹر جو ہے وہ اپنے کاروبار کا تمام تر ذمہ دار ہوتا ہے کمپنی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کے اندر آپ کی انوالومنٹ جو ہے آپ کی شیئر آف لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ کر دی جاتی ہے ایک خاص حد تک مقرر کر دی کر دی جاتی ہے اور اس حد کا تعین ہوتا ہے کہ جتنے آپ اس کمپنی میں حصہ لیتے ہیں وہ حصہ جو ہے وہ شیئرز کے تھرو حصص کے تھرو آپ کو ملتا ہے تو اس کا تعین جو ہے وہ شیئرز کے تھرو یا حصص کے تھرو کیا جاتا ہے جو آپ اس میں اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کو اس طریقے سے اس کی ریپرزینٹیشن ہوتی ہے یا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ جی جس حد تک آپ نے وہ شیئرز لیے ہوئے ہیں اسی حد تک آپ کی کانٹریبیوشن ہوتی ہے لائبلٹی کے اندر کمپنی کی لائبلٹی کمپنی کی لائبلٹی دو سو کروڑ ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس پانچ ہزار روپے یا پچاس ہزار روپے تک کی شیئرز آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کا کانٹریبیوشن اس دو کروڑ کی لائبلٹی میں پچاس ہزار روپے ہی ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا پھر کچھ ٹیکس کے بھی ایڈوانٹیجز مثال کے طور پہ پارٹنرشپ میں آپ نے دیکھا کہ جی پارٹنر کی پروفٹ سیلریز نہیں ہوتی تمام کا تمام پروفٹ جو ہے وہ تقسیم پارٹنرز میں ہوتا ہے اور اس کا پورا بوجھ جو ہے پارٹنرز پہ آتا ہے لمیٹڈ کمپنی کے اندر جو لوگ کمپنی چلا رہے ہوتے ہیں شیئر ہولڈرز میں سے چلا رہے ہوتے ہیں اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی تنخواہیں مقرر کی جا سکتی ہیں اور وہ تنخواہیں جو ہیں وہ کمپنی کا ایک ایکسپنس تصور کیا جاتا ہے تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں لیکن بیسک وجہ جو ہے وہ یہی سمجھی جاتی ہے کہ آپ جس سائز کا پروجیکٹ جو ہے وہ لگا رہے ہیں یا اس پروجیکٹ کی ایکسپینشن کی جو پلانز ہیں آپ کی within certain period of time وہ ایسی ہیں کہ اس میں بہت زیادہ کیپٹل کی بہت زیادہ سرمائے کی ضرورت ہے تو ہم ایک کمپنی بناتے ہیں لمیٹڈ کمپنی بناتے ہیں یا بنانے کا خیال ذہن میں لاتے ہیں تو یہ تو وجہ ہوئی کہ جی ہم لمیٹڈ کمپنی کیوں بناتے ہیں لمیٹڈ کمپنیز پاکستان میں ان وہ کیسے کام کرتی ہیں کیسے بنائی جاتی ہیں کس طریقے سے ان کے شیئرز جو ہیں وہ شیئر کیپٹل ایک چیز ہوتی ہے اس کو میں آگے چل کے آپ کو ایکسپلین کروں گا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کنٹرول کی جاتی ہیں کمپنیز آرڈیننس کے ذریعے یہ کمپنیز آرڈیننس انیس سو چوراسی میں جاری ہوا تھا اس کے علاوہ جو ایک ریگولیٹری اتارٹی بنی ہوئی ہے حکومت نے بنائی ہوئی ہے وہ ریگولیٹری اتارٹی جو کہ کمپنی بنانے کا کی اجازت وغیرہ دیتی ہے اور پھر ان کے افیئرز ان کے معاملات کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے اس اتارٹی کا نام ہے securities and exchange commission of Pakistan S E C P تو کمپنیز آرڈیننس جو ہے اس میں تمام تر معاملات بحوالہ کمپنیز کے وہ دیے گئے ہیں کہ کمپنی کیسے بنتی ہے اس کا شیئر کیپٹل کیا ہوتا ہے کون اس کا شیئر ہولڈر بن سکتا ہے وہ کمپنی چلائی کیسے جائے گی کمپنی کے اکاؤنٹس کیسے بنتے ہیں کمپنی کا آڈٹ کیسے ہوگا اس کے آڈیٹر کون لوگ ہوں گے ہر ایک کا فرض ہر ایک کے رسپانسبلٹیز ڈیوٹیز یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں دی گئی ہوتی ہیں اور اسی کے حوالے سے جو ہے وہ ایس سی سی پی ہر کمپنی کو دیکھتی ہے کہ وہ اس کے حساب سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے اور اگر نہیں تو پھر ایس سی سی پی جو ہے وہ ان کمپنیز کے مالکان کو ان کمپنیز کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں کمپنی کو ان کو جو ہے وہ فائن بھی کر سکتی ہے پینلٹیز موجود ہیں کمپنیز آرڈیننس کے اندر ہر وائلیشن بہت سارے فارمز ہوتے ہیں بہت سارے نوٹسز وغیرہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں کمپنیز آرڈیننس کے اندر ذکر ہوا ہوا ہے کہ کتنے دن کے اندر جو ہے وہ جمع کرانے ہوتے ہیں کتنے دن میں دینے ہوتے ہیں اگر آپ ان اس ٹائم لمٹ کا آپ کے حساب سے اگر وہ فارمز وغیرہ جمع نہیں کراتے تو پھر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہے وہ ان پہ آپ کو پینلٹیز بھی لگاتی ہے اور اس کے علاوہ فائن بھی کر سکتی ہے اور اگر بہت سنگین قسم کے کوئی وائلیشن ہو تو اس پہ جو ہے وہ جیل تک بھی ہو سکتی ہے تو یہ بہرحال تمام چیزیں جو ہے یہ companies ordinance nineteen eighty four میں موجود اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کمپنی تو کمپنی ہے پھر جی کمپنی بنا لے لیکن کمپنیز کے اندر بھی کچھ اقسام ہیں دو میجر ٹائپس اس میں ہیں کمپنی کی ایک پرائیویٹ کمپنی اور دوسری پبلک کمپنی پرائیویٹ کمپنی کیا ہوتی ہے پبلک کمپنی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے لیکن جب ہم پرائیویٹ کمپنی کہتے ہیں تو ہم ہمیشہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی یا پبلک لمیٹڈ کمپنی کہتے ہیں لمیٹڈ کا لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں لمیٹڈ کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو شروع میں جیسے کہا کہ چونکہ حصے داروں کی رسپانسبلٹی لائبلٹیز میں اس کی حد مقرر ہے لمیٹڈ ہے to the extent of their investment in the company through owing of shares یعنی جو شیئرز یا حصص وہ لیتے ہیں اس کمپنی کے اندر اس تک محدود خود محدود لائبلٹی ہے اس اماؤنٹ تک جتنا اماؤنٹ آپ نے کمپنی میں جتنا پیسہ آپ نے کمپنی میں انویسٹ کیا اس لیے جب ہم پرائیویٹ کمپنی کی بات کر رہے ہیں تو یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اور جب ہم پبلک کمپنی کی بات کر رہے ہیں تو یہ پبلک لمیٹڈ کمپنی سب سے پہلے تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی بات کر لیں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کیا ہے کوئی بھی کمپنی جو کہ ایک سیٹ پروسیجر جس کے بارے میں ابھی ذکر کریں گے فالو کر کے ایگزٹنس میں آتی ہے وجود میں آتی ہے اور جس کا آبجیکٹو یہ نہیں کہ وہ عام پبلک سے انویسٹمنٹ حاصل کرے وہ کمپنی جو ہے وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کہلاتی یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کے حصے دار یا اونرز ہوں گے شیئر ہولڈرز ہوں گے انہی سے اس نے پیسہ لینا ہے پبلک ایٹ لارج سے نہیں لینا عام لوگوں سے نہیں لینا شیئر کیپٹل تو وہ کمپنی جو ہے وہ private limited company private limited company کے اندر کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ پچاس شیئر ہولڈرز ہو سکتے ہیں یہ کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کی حد کمپنی آرڈیننس میں بیان کی گئی اب گو کچھ بات ہو رہی ہے کہ شاید ایک آدمی بھی ایک کمپنی بنا سکے لیکن وہ بات کی بات ہے فی الوقت تو ہم یہ چلتے ہیں اسی حساب سے کہ جی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی وہ کمپنی ہے جس کا آبجیکٹو جس کے آبجیکٹو میں جس کے مقاصد میں یہ شامل نہیں کہ وہ عام پبلک سے پیسہ یا انویسٹمنٹ لے گا اور اس کے شیئر ہولڈرز یا اس کے جو مالکان ہیں ان کی تعداد کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ پچاس ہو سکتی ہے کسی بھی وقت آج آپ کمپنی بناتے ہیں اس میں پانچ شیئر ہولڈرز ہیں یا پانچ مالکان ہیں اس کے وہ پانچ سے آپ چالیس کر سکتے ہیں پینتالیس کر سکتے ہیں پچاس کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تو یہ ریسٹرکشن جو ہے یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ایک بات ہو گئی کہ جی وہ عام پبلک سے انویسٹمنٹ اکٹھی نہیں کر سکتے وہ صرف جو شیئر ہولڈر جو مالکان پہلے دن جو کمپنی بنا رہے ہیں ان سے یا ان کے علاوہ جو اگر کوئی نئے اس میں لوگ آتے ہیں ان سے پیسہ اکٹھا کر سکتی ہے اور ان لوگوں کی تعداد پچاس سے زیادہ نہیں یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھنے کی اور بہت امپورٹنٹ چیز اب ظاہر ہے کہ جس وقت آپ پچاس اگر آپ کے شیئر ہولڈرز ہے چالیس شیئر ہولڈرز ہے تیس شیئر ہولڈرز ہے بیس شیئر ہولڈر ہے یہ سب کے سب تو کمپنی نہیں چلا سکتی اگر یہی سب چلانا ہر بندہ کہے کہ جی میں نے کمپنی چلانی ہے تو پھر فیصلے کیسے ہوں گے لہذا یہ تمام لوگ جو ہے یہ مل کے اپنے میں سے اس نمبر میں سے ان مالکان میں سے الیکشن کے ذریعے اور وہ الیکشن کا پروسیجر بھی کمپنی آرڈیننس کے اندر کمپنیز آرڈیننس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جی کیسے الیکشن ہوتا ہے وہ اپنے میں سے الیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ ڈائریکٹرز کہلائے جاتے ہیں یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر بنتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کیا کرتا ہے وہ کمپنی چلاتا ہے باقی تمام شیئر ہولڈرز کے بحاف پہ ان کے پیسے کو صحیح طور پہ خرچ کرنا اخراجات کا خیال رکھنا کمپنی کے لیے پروفٹ بنانا وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا جو چیف ہوتا ہے اس کو چیف ایگزیکٹو کہے جاتا ہے تو ایک طرف تو ہمارے پاس کانسیپٹ آیا مالکان کا شیئر ہولڈرز کا وہ لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اب ظاہر ہے کہ اگر دو ہی شیئر ہولڈرز ہوں گے تو وہ دونوں ہی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے وہ ڈائریکٹرز بھی وہی ہوں گے کمپنی بھی وہی چلائیں گے لیکن جہاں پہ نمبر بیس تیس چالیس پچاس ہو جاتا ہے تو وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ کمپنی کیسے چلا سکتے ہیں ڈسیشنس کیسے ہو سکتے اس کی وجہ اس لیے یہ بات کہی گئی کہ جی شیئر ہولڈرز کو اختیار ہے کہ وہ اپنے میں سے لوگ جو ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز ایک بنائے جس بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ ریسپانسبلٹی کمپنیز آرڈیننس دیتی ہے کہ وہ ان شیئر ہولڈ تمام شیئر ہولڈرز کے دیہات پہ وہ کمپنی کے کاروبار کو چلائیں سو so, یہ تو بات ہوئی کہ جی ڈائریکٹرس بورڈ آف کی مختصر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے حوالے سے اب ایک اور چیز ہے کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے اندر ایک ریسٹرکشن علاوہ اس کے کہ جی آپ نے پبلک عام پبلک سے انویسٹمنٹ نہیں لینا پیسے نہیں لینے اس کے علاوہ ایک اور ریسٹرکشن اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر مزید سرمایہ اکٹھا کرنا ہے تو وہ آپ جو ایگزٹنگ جو فی الوقت شیئر ہولڈرز ہیں انہی سے آپ کر سکتے ہیں انہی سے اکٹھا کر سکتے ہیں آپ کسی تیسرے آدمی سے نہیں کر سکتے اگر ایک شیئر ہولڈر یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کمپنی سے باہر ہو جائے تو وہ اپنا حصہ جو ہے شیئرز جو ہیں وہ کسی دوسرے شیئر ہولڈر کو بیچ سکتا ہے جو اس وقت شیئر ہولڈر ہے ہاں اگر وہ شیئر ہولڈرز وہ شیئر لینے سے انکار کر دیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسرا شخص جو کہ پہلے شیئر ہولڈر نہیں تھا اس کو کمپنی میں شیئر ہولڈر باقی تمام شیئر ہولڈر کی رضا سے بنایا جا سکتا ہے اور وہ شخص جو اس کمپنی سے باہر جانا چاہتا تھا وہ اپنے حصے اپنے شیئرز اس تیسرے شخص کو جو کہ پہلے شیئر ہولڈر نہیں تھا اس کو بیچ سکتا ہے تو یہ بندش بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے لیے موجود ظاہر ہے کہ یہ تینوں بند جو بندشیں میں نے ابھی ذکر کیا جن کو جن کا یہ تینوں بندشیں جو ہیں یہ ایک پبلک کمپنی کے لیے پبلک لمیٹڈ کمپنی کے لیے یہ تینوں بندشیں نہیں پبلک کمپنی نام سے ہی پبلک کی ہے یعنی اس میں پبلک کا حصہ ہے اور پبلک اس میں شیئرز خرید سکتی ہے ہولڈ کر سکتی اس میں حصے دار بن سکتی اور وہ تمام کمپنیاں جو کہ پبلک ایٹ لارج سے عوام الناس سے انویسٹمنٹ لینا چاہتی ہیں ان کے لیے ضرور ایک طریقہ کار پھر کمپنیز آرڈیننس کے اندر دیا گیا ہے اور وہاں پہ کم از کم سات ایسے لوگ جس وقت کمپنی بنانے کی بات ہے اور پبلک کمپنی بنانے کی بات ہے تو کم از کم سات لوگ ہونے چاہیے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں دو کم از کم پبلک کمپنی کے لیے سات لوگ کم از کم ہونے چاہیے کیوں کہ ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی سات کم از کم سات لوگوں پہ مشتمل ہوتا ہے اور یہ بات بھی کمپنیز آرڈیننس میں لکھی گئی سو so, چیز یہ ہے کہ جی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ایک طرف جو کہ پچاس تک حصہ داروں سے پیسے یا شیئرز یا انویسٹمنٹ ریز کر سکتی اکٹھے کر سکتی پبلک کمپنی کے اندر پبلک ایٹ لارج ہر شخص جو اس کمپنی کا شیئر خریدنا چاہے وہ شیئر خرید سکتا ہے تو یہ کچھ موٹے موٹے سے فرق ہے پبلک اور پرائیویٹ کمپنی کے اندر پبلک کمپنی میں بھی پھر آگے دو قسمیں ایک وہ کہ ٹھیک ہے کمپنی پبلک کمپنی کے طور پہ تو بن گئی لیکن جب تک وہ پبلک ایٹ لارج عام لوگوں سے پیسے وصول یا پیسے لینے کے لیے اپنے شیئرز کی آفر نہیں کرتی اپنے شیئرز جو ہیں وہ ان کو پیش نہیں کرتی ان کو حصہ دار بنانے کی دعوت نہیں دیتی اس وقت تک وہ کمپنی جو ہے وہ نان لسٹڈ کہلاتی ہے non listed public company listed وہ اس وقت کہلاتی ہے جب وہ شیئرز آفر کرتی ہے یا پبلک ایٹ لارج کو دعوت دیتی ہے کہ جی آپ ہمارے شیئرز خریدیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک اسٹاک ایکسچینج جہاں اسٹاک ایکسچینج وہ انسٹیٹیوشنس ہیں ایک کراچی میں ہے ایک لاہور میں ہے ایک اسلام آباد میں تین جگہ پہ یہ انسٹیٹیوشنس ہیں اور ان انسٹیٹیوشنس پہ ہر پبلک کمپنی کا جو کہ پبلک کو شیئرز آفر کرتی ہے یا جس میں پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ انویسٹر ہے اس کے شیئرز اسٹاک ایکسچینج پہ بیچے اور خریدے جاتے ہیں اس حوالے سے پبلک کمپنیز کو لسٹڈ لسٹڈ کہا کہا جاتا جاتا ہے ہے یا نان جب ان کے شیئرز کسی اسٹاک ایکسچینج پہ بیچے اور خریدے جا سکیں تو کمپنیاں لسٹڈ ہو جاتی ہیں اور اس وقت تک کہ جب تک ان کے شیئرز اسٹاک ایکسچینج پہ بیچے یا خریدے نہیں جاتے اس وقت تک کمپنیاں جو ہیں وہ ان لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں یا ان کوٹیڈ کمپنیز ہوتی ہیں یا نان لسٹڈ کمپنیز کہلائی جاتی تو یہ پبلک کمپنی کے اندر بھی فرق جو ہے وہ موجود ہے جو نان لسٹڈ کمپنی ہے یا ان کوٹیڈ کمپنی ہے اس کو بھی تقریباً بہت سے قانون قوانین میں ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن ہم اس معاملے میں نہیں پڑ ان دو قسم یہ دو میجر ٹائپس ہیں کمپنیز کی پرائیویٹ اور پبلک اور پبلک میں پھر لسٹڈ اور نان لسٹڈ ان کے علاوہ کمپنیز لمیٹڈ بائی گارنٹیز ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس میں جانے اسٹاک ایکسچینجز عام طور پہ جو ہیں وہ گارنٹیز لمیٹڈ بائی گارنٹی ہوتے ہیں اس میں مطلب اس میں یہ ہے کہ جی جو بیسک ممبر ممبرز ہوتے ہیں اس کمپنی کے وہ گارنٹی کرتے ہیں کہ جی اس کا جو بھی سلسلہ ہے نفع نقصان ضروریات وغیرہ وہ اس کے وہ رسپانسبل ہے لیکن بہرحال اس ٹائپ آف کمپنی کے بارے میں کیونکہ وہ بہت مختصر قسم کی ہیں اور بہت مختصر ہیں پاکستان میں زیادہ نہیں ہیں عام طور پہ جو کمپنیاں بنائی جاتی ہیں وہ پرائیویٹ یا پبلک کی ہوتی ہیں تو ہم پرائیویٹ اور پبلک کمپنیز کے ساتھ ہی رہیں گے تو یہ ابھی تک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس کس قسم کی کمپنی ہوتی اب شیئر کیپٹل کی بات کریں کہ یہ شیئر کیپٹل کیا چیز ہے شیئر کیپٹل پہ جانے سے پہلے میرا خیال ہے کہ کمپنی بنائی کیسے جاتی ہے ہم ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں اور وہ کیا اسٹیپس ہیں جو ہمیں لینے پڑتے ہیں تاکہ ایک کمپنی ایگزٹینس میں آئے فرض کر لیجئے کہ ہم پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہی کی بات کر رہے ہیں اور عام طور پہ دیکھا بھی یہ گیا, گیا, گیا ہے کہ جہاں پہ ایک نیا وینچر شروع ہو رہا ہے یا نیا کاروبار شروع ہو رہا ہے نیا سلسلہ ہے تو پہلے پرائیویٹ کمپنی ہی بنائی جاتی ہے اور اس کو کچھ عرصے چلایا جاتا ہے اور اگر وہ کامیابی سے چل جائے اور اس کا نام اور اس کی کارکردگی اور اس کا سارا سلسلہ جو ہے وہ صحیح رہے تو پھر اس کو جو ہے وہ پبلک میں اس کے شیئرز جو ہیں ان کو لے جایا جاتا ہے اور کمپنی کو پبلک بنا لیا جاتا ہے تو کنورژن کرنے کی پرائیویٹ کمپنی سے پبلک کمپنی میں اس کی بھی اجازت اور اس کا تمام تر پروسیجر جو ہے وہ کمپنیز آرڈیننس کے اندر موجود ہے لیکن چاہے وہ پرائیویٹ کمپنی ہو چاہے وہ پبلک کمپنی ہو بنتی کیسے سب سے پہلے تو وہ تمام لوگ جو وہ کمپنی بنانا چاہتے ہیں ان کا ایک فیصلہ کہ جی ہم کمپنی بنائیں گے یہ فیصلہ کوئی تحریری طور پہ فی الوقت نہیں ہوتا لیکن ابھی جیسے ہم دیکھیں گے کہ آگے چل کے اس کو ایک طور ایک ایک ایک طرز سے آپ کو تحریر میں لانا پڑتا ہے تو فیصلہ ہو گیا کہ صاحب ہم نے کمپنی بنانی چاہے دو لوگ ہیں بیس لوگ ہیں تیس لوگ ہیں چالیس لوگ ہیں جتنے بھی ہیں وہ فیصلہ کیا کہ یہ کمپنی بنانی سب سے پہلی چیز جو کہ انہیں کرنا پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی کا نام کیا ہوگا اس کا فیصلہ کرنا پڑتا اور فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں کہ جو یہ کمپنی بنانا چاہتے ہیں بلکہ فیصلہ جو ہے وہ سیکیورٹیز اور ایکسچینج کمیشن کرتی ہے جس کو درخواست دینی پڑتی ہے کہ صاحب ہم اس نام کی کمپنی جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں آپ اس بات کی اجازت دیجیے کچھ لوگ کہہ سکتے کہ بھائی اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے ہم اپنا نام جو بھی رکھنا چاہتے ہیں احمد حسن رکھنا چاہتے ہیں جاوید احمد رکھنا چاہتے ہیں تو بھائی ان کو کیا اس سے تعلق بات یہ ہے کمپنی کی ایک اپنی انڈیویجویلٹی ہے اس کی وہ ایک ایک, ایک فرد کی طرح ہے فرق صرف یہ ہے کہ جہاں انسان ہے تو اس کی ولدیت آ جاتی ہے کمپنی کے حوالے سے تو ولدیت نہیں آتی لہٰذا ہر کمپنی کا نام جو ہے وہ دوسری کمپنی سے جدا ہی ہوگا تو پہچانی جائے گی کہ یہ کون فرد اگر سب کا نام جاوید احمد ہو جائے اور ولدیت تو کمپنی کی Javed Ahmed and company private limited ہو جائے تو پھر تو ذرا مشکل ہو جائے گی نا پھر ہمیں کیا پتا چلے گا ہم کون سے Javed Ahmed and company private limited سے کام کر رہے ہیں لہذا ضروری یہ ہے کہ کوئی اتارٹی کوئی ریگولیٹر اس قسم کا موجود ہونا چاہیے جو کہ اس پہ فیصلہ کر سکے کہ آپ کا نام کیا ہو سکتا ہے آپ جس وقت اپلائی کرتے ہیں ایس سی پی کو اور اب تو آپ ایس سی پی آن لائن ہے اس پہ آن لائن اپنے نام کی جو بھی نام آپ کو چاہیے وہ آپ فیڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ یہ جو نام آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے وہ اویلیبلٹی کا آپ کو علم ہو جاتا ہے تو بہرحال ایس سی سی پی جو ہے وہ اویلیبلٹی آپ کو بتاتی ہے کہ جی آپ کا جو آپ جو نام رکھنا چاہتے ہیں کمپنی کا وہ نام جو ہے وہ اویلیبل ہے یا نہیں اب کچھ بندشیں ہیں اس میں کہ جی انٹرنیشنل ہے یا نیشنل ہے یا پاکستان کا لفظ اگر کمپنی کے نام میں کہیں آ رہا ہے تو ان پہ کچھ بندشیں ہیں جو کہ اگر آپ اس نام میں پاکستان کا لفظ لانا چاہتے ہیں یا نیشنل لانا چاہتے ہیں یا انٹرنیشنل لانا چاہتے ہیں تو وہ پھر اجازت خاص اس کی ہوتی ہے اور وجوہات بیان کرنی پڑتی ہیں کہ آپ کیوں یہ اس قسم کا نام رکھنا چاہتے ہیں لیکن بہرحال ہر کمپنی جو بھی بنے گی اس میں کمپنی کا لفظ بھی آئے گا اور آ, اس میں لمیٹڈ کا لفظ جو ہے وہ ضرور آئے گا اور عام طور پہ کمپنیز جو ہیں اے بی سی لمیٹڈ یا A B C private limited جہاں پہ پرائیویٹ کا لفظ آتا ہے وہ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اور جہاں پہ پرائیویٹ کا لفظ نہ موجود ہو اس سے یہ ہے کہ جی وہ پبلک کمپنی تو نام کے لیے آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ ایس سی سی پی کو دی ایس سی سی پی آپ کو فوری طور پہ بتاتا ہے کہ جی یہ نام آپ کو اویلیبل ہے یا نہیں ہے عام طور پہ لوگ دو تین نام چار نام جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں کہ اپنی لسٹ آف پرائرٹی دیتے ہیں اس کے حساب سے پھر ایس سی سی پی ان کو جب بتاتی ہے کہ جی کون سا نام اویلیبل ہے تو وہ نام جو ہے ان کے لیے ریزرو ہو جاتا ہے اس ایپلیکیشن کے کے لیے لیے نام ریزرو کرانے ایس سی پی نے ایک فیس مقرر کی ہوئی ہے وہ فیس جو ہے وہ جمع کرانی پڑتی ہے اور اس کا چالان جو ہے وہ جس وقت آپ ایپلیکیشن بھیجتے ہیں اس کے ساتھ داخل دفتر کرنا پڑتا اب جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ جی آپ کا آپ کی کمپنی کا نام جو ہے وہ اپروو ہو گیا یا اویلیبل ہو گیا آپ کو اور اس میں بھی ایک مدت ہے کہ جی آپ کے لیے یہ نام جو ہے یہ ڈیڑھ ماہ یا دو ماہ جو ہے یہ آپ کے لیے ریزرو رہے گا اگر دو ماہ کے اندر اندر آپ نے کمپنی نہ بنائی تو یہ نام جو ہے پھر کسی اور کو دے دے دیا جا سکتا ہے سو so, آپ کو کمپنی اگر بنانا ہوتی ہے تو وہ اس مدت کے اندر جو لیٹ ڈاؤن ہے کمپنیز آرڈیننس کے اندر اس کے اس میں ہی کمپنی بنانی پڑتی اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ اب آتے ہیں ایک چیز کہلاتی ہے memorandum and article of association یہ دو مختلف کاغذ ڈاکومینٹس میمورینڈم آف ایسوسن اور آرٹیکل آف ایسوسیشن میمورینڈم کیا چیز ہوتی ہے میمورینڈم آف ایسوسن بیسکلی ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں کمپنی کے آبجیکٹوز جو ہیں کہ وہ کیا کام کرنا چاہتی اس کا بنیادی مقصد بنانے کا کیا ہے اور اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے جتنے اور مقاصد ہو سکتے ہیں وہ مقاصد اس میں لکھنے پڑتے اس میں یہ لکھنا پڑتا ہے کہ کمپنی کا رجسٹرڈ آفس کیا کہاں واقع ہوگا یعنی وہ آفس جس پہ کہ آپ نوٹس سرو کریں گے آپ کو یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ جی وہ کمپنی کس پروونس میں ہے اس کو اس کا رجسٹرڈ آفس ہوگا کہ جی پنجاب میں ہے یا فرنٹئر میں ہے یا بلوچستان میں ہے یا سندھ میں ہے یہ آپ کو اس میں لکھنا پڑتا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی لکھنا پڑتا ہے یہ کمپنی کتنا کیپٹل کتنا سرمایہ اکٹھا کرے گی یا سرمایہ اچیو کرنے کی کوشش کرے گی اور پھر جو وہ کیپٹل ہے جو وہ ریز کرنا چاہتی ہے ٹوٹل کبھی بھی ضروری نہیں کہ آج ہی کرے کبھی بھی کرنا چاہتی اس کے حصے کیسے کیے گئے قانون کے حساب سے ان حصوں کو شیئرز کہا جاتا ہے ہر شیئر کا ویلیو کم از کم دس روپے ہوتا ہے دس روپے سے کم نہیں ہو سکتا تو جتنا آپ سرمایہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں یا کبھی بھی کرنے کا خیال ہے ان دا فورسیبل فیوچر آئندہ کسی بھی وقت وہ بھی آپ کو فگر میمورینڈم کے اندر میمورینڈم آف ایسوسیشن کے اندر بیان کرنی پڑتی لیکن میمورینڈم میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آبجیکٹس ہیں آبجیکٹس آف دی کمپنی اور آبجیکٹ کلوز جس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس آبجیکٹ کلوز کے تحت جو کچھ آپ نے لکھا ہے آپ صرف وہی کر سکتے ہیں آپ کی کمپنی صرف وہی کام کر سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتی مثال کے طور پہ اگر آپ یہ لکھتے ہیں کہ اس کمپنی کا آبجیکٹ ہے پولٹری فارمنگ کرنا تو آپ پولٹری فارمنگ کر سکتے ہیں آپ ٹیکسٹائل کمپنی نہیں کھول سکتے ٹیکسٹائل کمپنی یا ٹیکسٹائل یونٹ بنانے کے لیے آپ کو ایک اور کمپنی کھولنی پڑے گی اس کمپنی کا آبجیکٹو تو یہ ہے کہ جی میں پولٹری فارمنگ کروں اور پولٹری فارمنگ سے متعلق کہ جی فیڈ بنانا ہے تو فیڈ بھی بنا سکوں گا اگر اس کے لیے گودام مجھ کو چاہیے تو گودام بھی کر سکوں رکھ سکتا ہوں اس کے لیے ڈسٹریبیوٹر اپوائنٹ کرنے ہیں تو ڈسٹریبیوٹر بھی اپوائنٹ کر سکوں گا وغیرہ وغیرہ فیکٹری مشینیں جو بھی چیزیں اس مین مقصد سے جو آبجیکٹس کلاز ہے اور مین آبجیکٹ ہے کمپنی کا جس کی وجہ سے یہ کمپنی وجود میں لائی جا رہی ہے وہ کمپنی جو ہے وہ میمورینڈم میں چیز لکھی جاتی اگر کسی اسٹیج کمپنی جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرے جو کہ اس کے میمورینڈم میں نہیں لکھا ہوا تو اسے ultra vires memorandum of association کہا جاتا یعنی وہ آبجیکٹس جو میمورینڈم میں دیے گئے ہیں اس کے علاوہ کوئی کام کیا گیا ہے یہ لفظ الٹرا وائرس لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ outside the objectives of یا outside the stated objectives company صرف وہی کام کر سکتی ہے وہی مقاصد کے لیے کاروبار کر سکتی ہے جو مقاصد اس کے میمورینڈم آف ایسوسیشن میں دیے گئے اور یہ میمورینڈم جو ہے اس پہ وہ لوگ جو یہ کمپنی بنا رہے ہیں چاہے وہ دو ہے دس ہے بیس ہے ان کو دستخط کرنے پر ان کے نام پتے این آئی سی نمبر تمام چیزیں اس میں لکھی جاتی اب ہم آرٹیکل آف ایسوسیشن کی طرف آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ہیں وہ کمپنی کے اندرونی معاملات جو ہیں ان کو کیسے چلایا جائے گا اس کے بارے میں ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ تمام وہ لوگ جو کمپنی بناتے ہیں اس پہ کرتے ہیں اور پھر ان آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں دستخط کرتے ہیں آرٹیکلز آف ایسوسیشن اندرونی معاملات کہ جی یہ کمپنی کا شیئر کیپٹل کتنا ہوگا کس کس قسم کے شیئرز ہوں گے وہ شیئرز کس کو آفر ہو سکتے ہیں کیپٹل ریز کرنے کا انکریز کرنے کا بڑھانے کا کیا طریقہ کار ہوگا میٹنگز کیسے بلائی جائیں گی حصہ داروں کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کتنے لوگ ہوں گے بورڈ آف ڈائریکٹر کی ریسپانسبلٹیز کیا ہوں گی ان کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی ان کے پاورز کیا ہوں گے ان کے فنکشن کیا ہوں گے سیکرٹری کون ہوگا چیف ایگزیکٹو کون ہوگا چیف ایگزیکٹو کے پاورز کیا ہوں گے چیف ایگزیکٹو کیسے الیکٹ ہوگا پھر چیف ایگزیکٹو اور بورڈ آف ڈائریکٹر جب ایک کمپنی نہیں بنتی ہے تو اس کا جو پہلا بورڈ اور اس کا پہلا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس وہ اس کی پہلی اینوئل جنرل میٹنگ تک قائم رہتے ہیں اس کے بعد ان کو ری الیکشن ہوتا ہے اور وہ تین سال کے لیے زیادہ سے زیادہ پھر الیکٹ ہو سکتے ہیں اینوئل جنرل میٹنگ کیا ہوتی ہے کب ہوا کرے گی اس میں ووٹنگ کیسے ہوگی اینوئل جنرل میٹنگ ہوتی ہے جو تمام شیئر ہولڈر جس میٹنگ میں آتے ہیں اس میں کیا ڈسکس ہوگا کیسے ہوگا کتنے دن کا نوٹس دیا جائے گا کیا کیا کاغذات دیے جائیں گے بھیجے جائیں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس میں لکھی سو یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ کیا وہ کمپنی جو ہے قرض بھی لے سکتی ہے یہ بات جو ہے یہ میمورینڈم میں بھی لکھی جائے گی کہ یہ کمپنی جی، قرض کسی بینک سے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی یہ بات لکھی جاتی ہے آرٹیکلز میں کہ یہ بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے کیا کیا فیصلے کس حد تک فائنینشیل پاور بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس میں اس میں ایڈمنسٹریٹو پاور بھی لکھ سکتے ہیں کون کون سے فیصلے تمام شیئر ہولڈرز مل کے کریں گے کون سے فیصلے کس حد تک فیصلے board of directors shareholders کے بہاف پہ کر سکتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس میں لکھی جائے آڈیٹرز کیسے اپوائنٹ ہوں گے گو اس کا ذکر کمپنیز آرڈیننس میں بھی موجود ہے لیکن آرٹیکلز کے اندر لکھا جاتا ہے کہ کون آڈیٹر ہوگا کمپنی کی سیل ہے اور مختلف چیزیں ہیں جو کہ اندرونی معاملات سے تعلق اب یہ دونوں ڈاکیومنٹ جو ہے میمورینڈم اور آرٹیکلز یہ دونوں ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ ہر وہ شخص جو اس کمپنی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کیوں امپورٹنٹ ہے وہ اس وجہ سے کہ اگر میں اس کمپنی کے ساتھ لین دین کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ کمپنی جو کام کر رہی ہے یہ نمبر ایک اپنے میمورینڈم میں جو آبجیکٹس لکھے ہوئے ہیں اس کے حساب سے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی کہ کل پتا چلے کہ جی کرنا تو ان کو پولٹری فارمنگ تھا میں ان کو ٹیکسٹائل کا مٹیریل سپلائی کر رہا ہوں اور وہ پتا چلا کہ جی یہ تو کام ہی نہیں کر سکتے تھے اور وہ سارا حساب کتاب جو ہے وہ ایک کورٹ کیس میں تبدیل ہو جائے اس وجہ سے ہوشیار باش یہ کام کر سکتے ہیں اس کام کے لیے ان کو اجازت ہے اس کام کے لیے یہ کمپنی بنی ہے تو یہ ڈاکیومنٹ تھرڈ پارٹیز اور پرٹیکولرلی بینکس فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہو جائے اسی طریقے سے آرٹیکلز آف ایسوسیشن وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جی کمپنی کا کاروبار کیسے چلتا اندر یہ فیصلے کیسے کرتے یہ بھی تھرڈ پارٹیز کے لیے امپورٹ اتنا ہی امپورٹنٹ جتنا کہ میمورینڈم اب جیسے میں نے کہا کہ جی آتھرائزڈ شیئر کیپٹل یعنی وہ اماؤنٹ جو کہ ایک کمپنی کیپٹل کے طور پہ ریز کرنا چاہتی ہے کسی بھی وقت آج آپ کمپنی بناتے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہمارا یہ خیال ہے کہ جی ایک کروڑ روپیہ یا دو کروڑ روپے یا تین کروڑ روپے جو ہے وہ کیپٹل چاہیے ہو آپ نے کوئی اس کمپنی بنانے سے پہلے یا وہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے وہ فیزیبلٹی بنائی ہوگی اس میں کوئی آپ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ صاحب یہ ہاں اتنی مشینری خریدنی ہے اتنی زمین خریدنی ہے وغیرہ وغیرہ اور اس کے لیے اتنا سرمایہ چاہیے ہو اب وہ جو سرمایہ ہے وہ سرمایہ اس آترائزڈ کیپٹل کی شکل لے سکتا ہے اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے کیونکہ گورمنٹ آف پاکستان کو اس آترائزڈ کیپٹل کی بیسس پہ ایک اسٹمپ ڈیوٹی یا ڈیوٹیز دینی پڑتی اسٹمپ ڈیوٹیز دینی پڑتی اور اس کی شرح جو ہے وہ بھی ایس سی سی پی مقرر کرتی ہے وہ لوگ جو ہیں کہتے کہ یار ٹھیک ہے اس وقت جو ہے وہ کمپنی تو بنا دو ایک کروڑ روپے کا شیئر کیپیٹل کر دو آترائزڈ کیونکہ اس پہ ڈیوٹی کم بنی اس وقت ہم پیسہ کم خرچ کر کیونکہ لا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس آترائزڈ شیئر کیپٹل کو اس شیئر کو حد شیئر کیپٹل eh, کو وہ ریز کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو آپ کسی وقت بھی اپلائی کر کے ایس سی سی پی کے پاس ان سے اجازت لے کے اس کو انکریز کر سکتے سو بہت سارے لوگ کم آترائز شیئر کیپٹل سے کمپنی شروع کرتے ہیں اور جیسے جیسے ضروریات بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے اس آتھرائز شیئر کیپٹل کو وہ بڑھاتے ہیں اور ایس سی سی پی سے اجازت لیتے یہ چونکہ ایک ذرا پیچیدہ سا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی ہر دفعہ جب آپ نے share capital authorised share capital increase کرنا ہے تو آپ کو تفصیل دینی پڑتی ہے بھائی ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ سی سی پی اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کو دے اور پھر جو میمورینڈم ہوتا ہے کیونکہ اس میں ذکر ہوتا ہے کہ جی آپ ٹوٹل آپ نے کتنا شیئر کیپٹل ریز کرنا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے اس میں امینڈمنٹ ہوتی ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں اسی طریقے سے تبدیلی ہوتی ہے دونوں جگہ پہ تبدیلی ہوتی ہے وہ تبدیل کر کے کاغذ جو ہیں وہ پھر سبمیشن کرنا پڑتے ہیں سی سی کو تو چونکہ تھوڑا سا ذرا وقت لگ جاتا ہے اس لیے ایک مناسب اماؤنٹ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے تین چار پانچ سال ہماری ضروریات جس سے پوری ہو جائیں گی وہ اماؤنٹ جو ہے آتھرائز شیئر کیپٹل رکھ کے ہم اس سے جو ہے وہ کمپنی فارم کرتے ہیں کرنا چاہیے تو صاحب آپ نے نام اویلیبل کر لیا آپ نے میمورینڈم اور آرٹیکل آف ایسوسیشن بنا لیے اور اس میں کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی تعین کر لیا کہ آترائز شیئر کیپیٹل کمپنی کا کتنا ہوگا کیونکہ فی شیئر ویلیو جو ہے وہ دس روپے ہی رہ سکتا ہے کم از کم لہذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پانچ لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ کو آترائز شیئر کیپٹل ہے تو دس سے تقسیم کر دیجئے اس اس دس دس دس سے تقسیم کریں گے آپ تو پچاس ہزار شیئر جو ہے وہ آپ دس روپے کے فی شیئر کے حساب سے پانچ لاکھ روپے آپ ٹوٹل تو دس پچاس ہزار شیئرز آپ اس پانچ لاکھ روپے کے بنائیں گے ایک شیئر کا ویلیو جو ہے وہ دس روپے ہوگا اور اس حساب سے آپ شیئرز جو ہے وہ آفر کر سکیں گے تو یہ تمام چیز جو ہے یہ میمورینڈم آرٹیکلس میں لکھی گئی ہو اور آپ کی جو اسٹمپ ڈیوٹی ہے وہ اس آتھرائز شیئر کیپٹل کی بنیاد پہ ایس سی پی کے ہاں جمع کر دی جائے یہ بہت سارا خرچہ جو ہوا یہ جی نام شاید آپ نے وہ جو فیزیبلٹی بنائی اس پہ بھی خرچہ کیا ہوگا کسی سے کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کسی اور سے جو ہے یہ آرٹیکل میمورینڈم بنانے کے لیے خرچہ ہوا ہوگا یہ تمام خرچہ جات جو ہیں یہ سب کو ہم پریلیمنری ایکسپنسز کہتے ہیں اور یہ پریلیمنری ایکسپنسز بھی ایک طریقے سے انویسٹمنٹ کا حصہ ہیں اور ابھی تو ہم نے بات صرف کی آترائز شیئر کیپٹل کی یعنی وہ expect total expected amount of investment جو ہم کسی بھی وقت کبھی بھی ہم ریز کریں آج ہم کتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اب وہ ظاہر ہے کہ جی اس بات سے کہ جتنا یہ میرا خرچ ہو رہا ہے یہ اسٹمپ ڈیوٹی ہے یہ نیم اویلیبلٹی ہے یہ پرنٹر کی کاسٹ ہے یہ اس وکیل کی یا اکاؤنٹنٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی کاسٹ ہے جس نے وہ article memorandum and article of association بنائے ہیں یہ ان سب کی کاسٹ ہے ان ان سب کی کاسٹ آئے گی تو وہ تمام کاسٹ سے کم تو آپ شیئر ایشو نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہوگی سو کم از کم تو آپ کا شیئر کیپیٹل اب ایک طرف تو تھا آترائزڈ وہ حد وہ ٹوٹل اماؤنٹ جو آپ نے کبھی ریز کرنا ہے اور پھر آتی ہے بات ایشوڈ کی ایشوڈ شیئر کیپیٹل کی ایشوڈ شیئر کیپیٹل وہ ہے جو آپ نے آج انویسٹمنٹ کی ہے اس کے عوض آپ کو جو شیئرز دیے گئے سو ایشوڈ شیئر کیپٹل وہ شیئر کیپٹل ہے جو آج انویسٹ کیا گیا ہے آترائزڈ وہ ہے جو کسی بھی اسٹیج پہ کرنا ہے اور ایشوڈ شیئر کیپٹل جو ہے وہ پارٹ ہوتا ہے آترائزڈ شیئر کیپٹل کا ایشوڈ شیئر کیپٹل جو ہے وہ کمپنی ریسیو کرتی ہے حصے داران سے آترائز شیئر کیپٹل وہ شیئر کیپٹل ہے جو کہ کمپنی نے کبھی بھی حد حد ہے اس شیئر کیپٹل کی جو وہ ریز کر سک تو آترائز اور ایشوڈ شیئر کیپٹل میں یہ فرق ایشوڈ شیئر کیپٹل کیش کے اگینسٹ ایسٹس کے اگینسٹ ایشو کیا جا سکتا ہے اکاؤنٹنگ اینٹری کس کی ہوتی ہے accounting entry issued share capital کی ہوتی ہے آترائز شیئر کیپٹل کی اینٹری نہیں ہوتی اکاؤنٹنگ اینٹری نہیں ہوتی ایشوڈ کی ہوتی ہے کہ ایکچولی سرمایہ کمپنی میں کتنا آیا اس کو پیڈ اپ کیپٹل بھی کہتے ہیں کہ اس آترائز اماؤنٹ میں سے آپ نے پیڈ اپ کتنا کیا ہے آج پیڈ اپ کیا ہے آج ایشوڈ کیا ہے تو یہ جو اکاؤنٹنگ کی انٹری ہوتی ہے وہ پیڈ اپ کیپٹل کے حوالے سے ہوتی ہے نہ کہ آترائز تو یہ تمام اخراجات جو ہیں یہ پریلیمنری ایکسپنسز ہیں اور یہ پریلیمنری ایکسپنسز بھی انویسٹمنٹ ہے جو کہ کمپنی بننے سے پہلے کمپنی بنانے کے لیے حصے داران نے کی اور اس کے اگینسٹ شیئرز آپ ایشو کرتے ہیں تو آج اس حد تک بات رکھتے ہیں اگلے لیکچر میں اس سے آگے لمیٹڈ کمپنیز کے بارے میں بات کریں